آج میں نے پڑھ لی سال میں دو تین دفعہ سے پڑھ کے بیان شروع کیا کرتے ہیں فرمایا گیا ہے کہ کالو رب اللہ یقیناً جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر جمے کو کیا کیا نام ملیں گے تو بدل والے ان پر خرچ کے ہوں گے اور فرشتے کے ناز لگے تو کیا کیا فائدہ ہوگا اللہ تخاف بلاتا ہے ان سے کہیں گے کہ تم خوف نہ کھاؤ غم نہ کھاؤ تو غم اور خوف سے ان کو نجات دینے کا اچھے ساتھ لے کر وہ فرشتے آتے ہیں تو اس آدمی جہاں رہ رہا ہو وہاں تصاویر ہوں بت ہوں تو کے فرشتوں میں داخلہ نہیں ہوتا ہے ان برکتوں ساری معروم رہ جاتا ہے ہمارے وہ پنڈی میں دو بزرگ ہیں تو دم کرتے ہیں کینسر بنتے سب مرضوں فائدہ ہوتا ہے ہمارے ڈاکٹر صاحب دم کے لیے جاتے آتے تھے تو دم کریں فائدہ نہ ہو نہ ہو میں نے کہا سامنے میں تصویر ہے تصویر ہے میں نے ٹیلی ویژن نکال سب کوئی انہوں نے پھر کہا کہ تصویر ہے کہتے ہیں پھر بلڈی سے آیا تو یہاں میں نے کمرہ دیکھا تو جو کب سیرپ میں بیوی کے لیے لائے ہوا تھا اس پر بنا ہوا بک تھا اس کو جب ہمیں تو فائدہ شروع ہو گیا ملائکہ رحمت کا وہاں آنا جانا ہوتا ہے جہاں معاشی اور خاص طور پر تصاویر اور بت نہ ہوں میں ایک دفعہ حضرت مولانا صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا خیبر اسپتال کے بہت بڑے سرجن کے کہا جی، سرجن صاحب کی بیوی یعنی ہماری بہن بیمار ہے اس کے لیے دم کرانے آئے ہوں حضرت مولانا دم فرمایا تو فرمان سے فرمایا کہ اس پر جنات کا اثر ہے تو میں ہر بات میں حجدے نکالنے والا آدمی میں نے کہا جی یہ تو حادیث میں آتا ہے کہ فرشتوں کو جو ہے تو جنات کو فرشتوں نے مار بگا کر دور گرانوں جزیروں میں پہاڑوں میں جنگلوں میں دھکیل دیا ہے اور اب یہ گھروں میں کیسے آتے ہیں آواز آ رہی ہے کہ ان گھروں میں کیسے آتے ہیں نے کہا کہ جب سے گھروں کے اندر باجے گاجے ڈول ڈمکے ہو گئے وغیرہ کی شکل میں گھروں کے اندر گھستے ہیں تو پھر ہماری دلدار سبھی اس طرح کا دوڑ ان کو کہیں کہ ساری باتوں کو چھوڑ دو میں جائیں بیٹھتے ہیں نہیں چھوڑیں گے جو اللہ کو منظور ہے سو ہم بھی پڑھ لیتے ہیں پھونک مار دیتے ہیں اللہ شفا دے دیتے ٹھیک ہے نہیں ہمارا کون سا ٹھیک ہے تو خیر اتفاق یہ جی، بات آ گئی کہ ملائکہ رحمت کا نزول جو ہے وہ ہوتا ہے صاف جگہ تو والدہ صاحب والدہ صاحب دودھ دو رہا ہو اور بچے کو برتن لاؤ تو کل کا صبح جس نے لسی بنائی ہے وہ برتن لے کر جائے ان کو دور پھینکتا ہے اس میں دودھ نہیں رہتا ہے اگر ان کو دودھ جاتے ہی پھٹ جائے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ رحمت دیتا ہے لیکن رحمت کے لیے برتن لے کر آنا ہوتا ہے بغیر برتن کے رحمت نہیں ملتی تو نے لگنے رب اللہ جب نے کہا کہ ہمارا رب اللہ سمجھتا کام ہے اس پر جمے تو جمنے کے درجے ہیں اعتماد کا درجہ ہے احتیاط کا درجہ ہے اور محبت کا درجہ ہے ہماری معلومات میں ہے کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے ساری کائنات کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور کسی درجے میں اللہ تعالیٰ سارے کاموں کا کرنے والا ہے فعال اللہ مایوریز ہے جو چاہے کرتا ہے فلکن کو کسی بات کو کرنا چاہے اسے کہ ہو تو ہو جاتی ہے اللہ غالب الرام رہی اللہ کے نقصان اللہ تعالیٰ اپنی بات اپنے عمر میں غالب ہے انسان ساری باتیں ہماری معلومات میں ہیں لیکن ان پر ہمارا اعتماد نہیں ہے ماننے سے زبان کے اقرار سے اور دل میں ٹھیک ہے دل سے اس کو مجھ مطلب نہیں ہے اس طرح فائدہ ہوا ہے کہ ہم مسلمان ہیں ہم پر کفر کا فتو نہیں لگتا لیکن ہمیں جو بال دولت پر اعتماد ہے جو کرسی پر اعتماد ہے جو دوست یار پر اعتماد ہے جو بہن بھائی پر اعتماد ہے ویسا اعتماد ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر اور اللہ تعالیٰ کے احکامات اور امال پر نہیں ہے اعتماد کا فقدان ذاکرین کے پاس بیٹھنے کا ایک فائدہ جو میں نے محسوس کیا خود اپنے میں ہم یہاں رہتے تھے چوتھے سال میں میرے گھر کے اصل امریک میں چراغ تو سوئے اگر کاغذ کے گرے ہوئے رہ گئے پنکھے کی ہرانے تو ہلا دیا کھڑ کھڑ ہو گیا بعد نیند رائے تو ابھی باہر سے تو گزرا آدمی آٹھ ہوئی کے نیند رائے خاص تاریخ معمولی معمولی بات میں خاص تاریخ نیند غائب ہو جائے معمولی مان رہا تو رہی ہے اللہ کی شان کے یہ حضرت سے ہمارا بیٹھ کا تعلق ہوا ذکر اذکاروں نے کروائے تو اس کے بعد میں رات کو سویا ہوا تھا دو بجے اکیلا تھا میں سایہ ہوا جی سایہ پر میں جاگا مجھے بالکل سے اندازہ ہوا کہ میری کھڑکی کے پاس فائر ہوا ہے لیکن اللہ اشار جو میں نے دھیان کیا تو کاغذ سے جو خوف آتا تھا خیر خوف نہیں آیا میں گیا جائے گھر سے باہر ہے بالکل قریب فاصلے پر آسکر سے مارا ہی آتا ہے اور باہر جو ہے تو نکلنا سمجھداری کی بات نہیں ہے بیدار ہو کر بیٹھ جانا ہے اپنے آپ کو تیار کر کے کہ اگلا جو مرحلہ ہو تو اس کے بارے میں دیکھیں گے چھ مغرب باہر نکل کے اپنے کو یہ ساری میں نے کر کے وہ ہارڈ جو سونے سے ستر ہو گیا تھا وہ ستر بھی نہیں ہوا مجھے بڑی حیرت یا اللہ کیوں جو کاغذ کی کھڑکڑ سے تھا اٹھے تاکہ گات بھی تو ہمارے پڑوس والے گھر میں باپ بیٹے کی لڑائی ہوئی حضرت صاحب اور مجھے بیٹے کی اور بیٹر نے پستول کا فائر کیا باپ تو بچ گیا لیکن فائر اس نے کیا <laughs> اس کے حالات ہیں کس ذکر سے کل میں قوت آتی ہے اور خوف ظاہر ہونے کے لیے تو زبردست اس اس کا کی تاثیر ہے آدمی کی طبیعت بالکل لاجیکل ہو جاتی ہے کہ تو آیا کوئی کھڑکڑ ہوئی ہے تو بلی ہو سکتی ہے سانپ ہو سکتا ہے بچی ہو سکتا ہے کچھ چیز ہو سکتی ہے ہمارے سے پروفیسر ملنے کے لیے آیا نے کہا کہ کل رات عجیب مصیبت اندر گزری جس نے کہا گھر کے اندر کھڑکڑ شروع ہو گیا اور ہم بس بیٹھے گئے تھے بازار ہوئے دیکھیے کہ اب یہ ادھر ایک طرف آیا تو پھر دیکھیں کہ بھائی کیسے بعد اٹھے تو بلی رہے گی اسی بلی اس کے چلے آپ اتنا ہی کیا پولیس کو ٹیلی فون کر لیتے ہیں اور موبائل اسکواڈ آپ موجود ہوتی ہے گھر کا گھیرا ڈال لیتے ہیں للکار رہے ہوتے ہیں ادھر سے بلی نکلتی ہے صحیح یعنی ذکر کی تاثیروں میں سے ہے کہ تھوڑا ظاہر کرتا ہے یہ بلکہ لیلا فکرائش میں لیلا فکرائش نیلا فکر حل دشرائے رسوئی سر یا بدو رب حاضر بھائی تو لگے تمام منظور رام منظور قریش کو اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد دلاتے ہوئے کہتا ہے کیا یہ تمہارے لیے گرمی کے سردی کے سفر ہم نے آسان کیا ہے گرمی میں جاتے تھے ٹھنڈے علاقے بلکہ شام کے سفر کرتے تھے موسم غلط اٹھاتے تھے تجارت کرتے تھے سب یہ یمن کا سفر کرتے تھے گرم علاقہ سمندری کنارے تو ان کا مال بکتا تھا نہیں ہوتی تھی کہا سر یا بدو رب بہادل بیٹھ اس گھر کے رب کی عبادت کرے جس نے ان کو خوف میں امن دیا اور بھوک میں کھانا دیا کثرت عبادت جو ہے یہ خوف کو ظاہر کرتی ہے گائل ہوتا ہے اور ملائکہ رحمت کا ساتھ ہو جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ ہم کتنے کم ہیں نام کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں وہاں ہم نے آگے بت لگائے ہوئے آگے تصویریں لگائی ہوئی دائیں بائیں تصویریں لگائی ہوئی اور ملائکہ رحمت کے راستے روکے ہوئے برکتوں سے ماروں اور ان بتوں کا ان تصویروں کا کوئی فائدہ نہیں ہے کوئی ڈیکوریشن نہیں ہے صحیح بات لیکن ایک بری عادت نہیں ہوئی جی۔ تو اب یہ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر اعتماد کا درجہ حاصل ہو آدمی کو اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے کام کا کیوں قدرت والا ہے شان والا ہے اور جو کام کرنا چاہے اس کو کر گزرتا ہے جس کا ارادہ کرے اس کو کن کہے وہ ہو جاتی ہے جو دا جائز بن یوسف ایک فاضل فاضر گورنر گزرا ہے اس کے دربار میں ایک جادوگر نجومی نے لا کر ایک لوہے کا ہلکا گرا گولا گرایا اور اس پر میں نے منتر کیا اس کو کوئی اٹھائے بڑے بڑے زوراور آئے نہ اٹھا سکے وہاں لاٹھی اس پہ سے نے ایسے اٹھا اس کو پھینک دیا لوگوں نے کہا نے کیسے کر لیا کہ اللہ کا کلام جو میں نے پڑھا ہوا ہے اس جا جادو کی کیا میں دیے تو جن کے ساتھ آگے بڑھا اور ساخت کو میں نے پھینک دیا تو اللہ تعالیٰ تعالی کو جو ہے پر ہمیں اعتماد ہو سمجھتا کاموں کے درجے ہیں اعتماد کرنا مستقام اور پھر جو ہے تو اعتماد کے بعد احتیاط ہو کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے میں باریک دین ہو معمولی والی شب و شبے کی جگہ ہوئی ہے اس میں پرہیز کرے ایک بزرگ کہہ دیں گے خط لکھا کرائے کے مکان میں رہتے تھے تو اس کو سکھانے کی ضرورت تھی تو سکھانے کے لیے کوئی بندوبست نہیں تھا سوچا کہ دیوار کو اگر کھوج کے اوپر ڈال دیں تو کوئی خاص بات نہیں ہے اس پر مالک کا نقصان نہیں ہوتا ہے اتنے میں بات آئی گئی آئی لکھا تو خواب خروج کر اس پر ڈال دی تو رات کو خواب دیکھا کسی نے کہا کہ اچھا اس بات کو تم معمولی سمجھ رہے ہو کیا اس کا خواب نہیں دینا پڑے گا چوٹے کہا تو بات کیا احتیاط آدمی کیا اعمال میں احتیاط کو برتے شبہ والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے تو سب اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت ساتھ ہوتے تھے خاندان کے جہاز میں کئی لوگوں کی شہادت کے واقعات آئے ہیں شہید کے واقعات مجھے بھی یاد ہے متفظ میں پڑا ہوا ہے کہ اس بلستان کے علاقے سے گیا تھا تو وہ بات شہادت کے اپنے خاندان والوں کو خواب میں آیا تو اس نے کہا میرے پیچھے میرے ذمہ ایک کتاب رہ رہی ہے جو میرے فلاں دوست کی ہے اور اتنا جگہ پڑی ہوئی ہے اس کو مہربانی کر کے میرے دوست تک پہنچا دیں اور یہ حق شہید ہونے کے بعد بھی حق کی پوچھ جو ہے تو وہ ہو رہی ہے بعض لوگ آتے ہیں کہ عمرہ پر جا رہے ہیں جی ہائی نفل پر جا رہے ہیں تو پتا ہو کہ دکاندار ہے بہت جھوٹ بولتے مارتے ہیں کہتے ہائی پر عمرے پر نفل بننے جاؤ جاؤ دکان پر جھوٹ بولنا چھوڑ دو یہاں سچ اختیار کرو وہ نفل ہے اور یہ فرض ہے فرض آئی تو فرض ہے کہ باہر جاتا ہے نفل کیا پیسے کمانے میں احتیاط کیوں نہیں کرتے ہیں کہ جہاں آپ کی آخرت بننی بگڑنی ہے اور کم ہوئے پیسے پر آپ نے ہوا عمل میں احتیاط ہے ذات اعتماد عمل میں احتیاط اور اگر درجہ جو ہے استقامت کا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا پیدا ہونا ہے کیا آدمی کا اعتماد ہو کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کرنے والا ہے ایک حاکم ہے ایک حکیم ہے حاکم کا اختیار ہے کوئی بھی کام کرے اگر آدمی پوچھ ہی نہیں سکتا ہے بہت کبھی سیاسی پارٹی اگر آدمی ہو جائے تو جلوس نکال دے گا تاریخ چلا دے گا باقی کیا کر سکتے ہیں جہاز بتا کر کیا کرنا ہے یہی کرنا ہے کیا کر سکتے تو اللہ تعالیٰ حکم ہے وہ جو کرنا فیصلہ کرنا چاہے اس کو روک نہیں سکتا ہے اللہ تعالیٰ حکیم ہے وہ جو فیصلہ کرتا ہے اس میں بہتری ہوتی ہے تو اللہ والے جبائی مصاحب میں تکالیف میں ان دو باتوں کا مراقبہ کرتے ہیں ان دو باتوں پر دھیان لگاتے ہیں غور کرتے ہیں تو ان کا غم اور خوف اور ان کا ٹینشن دور ہو جاتے ہیں کیا وہ جو بات ہوئی ہے وہ ہونی تھی اللہ نے کرنی تھی تو روک ہی نہیں سکتا تھا تو لہٰذا سے پریشان کیوں ہوتا ہے دوسرا یہ ہے کہ صلاح تبارہ تعالیٰ نے اس کو وجود میں لایا ہے اس کو وہ علم محیط والا ہے سب مفادات کا سب سے بہتر محافظ ہے لوگ کہتے ہیں سب گار بار ہے آج سب کا بہتری جی، محافظ جی۔ ہے تو زیادہ اس ہے پر پر بار خبرنے کی کیا ضرورت ہے تو ہی دور ہو جاتا ہے اور ہاں، مستقبل میں کیا ہوگا پھر اللہ تعالیٰ آگے میں حکیم ہے جو ہمارے بارے میں فیصلہ کرے گا اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے اور جو کرے گا وہی بہتری ہے تو یہ چیز خوف کو ظاہر کر دیتی ہے اور پھر یا تو محبت کا تعلق ہو تو جس سے محبت ہے اس کی طرف سے جو بات کے آدمی پر آئے آدمی سے خوش ہوتا ہے کہہ رہو یا مہر ہو یا کچھ بھی ہو کہہ ہو یا مہر ہو یا کچھ بھی ہو ہر ادا محبوب کی محبوب ہے اس آدمی کو محبت ہوئی ہے پر سختی آدمی کو پیش آ رہی ہو اور مشکلات پیش آ رہی ہوں تو آدمی کو مشکل سختی محسوس ہی نہیں ہوتی اس کو لطف آ رہا ہوتا ہے اور اعتماد کی مثال میرا اعتماد بیان کیا بنے کہ یوسف علیہ السلام نے خفیہ طور پر اپنے بھائی بنیامین کو کہا کہ میں تجھے ایک طریقے سے روکوں گا اپنے پاس میں تیرا بھائی ہوں مجھے اللہ نے مجھے خزانہ بنا دیا ہے اور میں ایک ایسی ترتیب ایسی ٹرک کروں گا کہ بھائیوں سے تم اپنے پاس روک دوں گا آؤ اس کا چوری کا کیس بنا کر سونے کا پیمانہ چوری ہونے کا پھر نے بھائی کو روک دیا مجھے امین اپنے بھائی کو باقی جو دس بھائی ہیں اتنے پریشان ہوئے اتنے پریشان ہوئے کہ وہ کہتے ہیں ہم گھر کو ہی نہیں جاتے ہم کے باپ کو کیا منہ دکھائیں گے سنارا بھائی قید ہو گیا وہاں اور بنی امین کو کوئی و خوف ہی نہیں کیوں جو اس پار جان رہا ہے معلوم کیے ہوئے کہ میرا بھائی کر رہا ہے اور میری فائدے کے لیے کر رہا ہے اس کو کوئی ہی نہیں ہے صاحب کہتے ہیں خوب ریلیکس ہے صبح ہاں جی؟ آسودہ ہے آرام میں ہے کیا وہ کا یہ خیال ہے کہ میرا بھائی کر رہا ہے میرے فائدے کے لیے کر رہا ہے تو کیا بھائی کیا ماں باپ اللہ تعالیٰ کے ذات الجلال بہن بھائی ماں باپ سے زیادہ آپ پر کرنے والی ہے زیادہ غفور ہے زیادہ رحیم ہے وہ جو آپ پر آرام لا رہا ہے وہی بہتر ہے وہی خیر ہے تو آدمی بھی یہ دھیان کیوں کرتا ہے تو بڑے بڑے غموں تکلیفوں میں مصیبتوں میں آدمی کے اوپر سے بوجھ ہٹ جاتا ہے اور وہ اس تو لہلا کی داستان میں دھیان ہوا ہے نا عربی میں پورا پوری کتاب ہے لہلا اس میں لکھا ہوا ہے کہ مجموعہ لہلا کو اطلاع ہوئی کہ پاس والی مسجد میں مجنون آیا ہوا ہے تو اس کو کھانا بھیجنا شروع کر دیا تو کھانا جب دے کر آئے تو وہ آدمی سے پوچھے کہ اس سے کچھ پوچھا تھا آپ نے کو پتا چلا تھا کہ کے ہاتھ کا یہ کھانا آپ کو کچھ خوشبو آئی تھی تو نوکر کہا ہے کہ نہیں کیا بڑھیا ہے یہ کیا ایسے کیسے ہو سکتا ہے تمہارے آپ کی چیز جائے اس کو محسوس نہ ہو اس کو خوشبو نہ آئے اس کو پتہ نہ چلے تو ان کو اندازہ ہوا کہ اس نے اپنے فراست سے اپنے تعلق سے اس بات کو معلوم کر لیا کہ کوئی جھوٹا آدمی ہے وہ نہیں ہے یہاں پر ان کا دلوں کا اتنا تعلق تھا تو اس وقت بات پر اعتماد تھا کہ وہ نہیں ہو سکتا اگر ہوتا تو ہماری خوشبو پا لیتا دوسرے دن سے کہا کہ اچھا، آج جو ہے تو یہ جو خان ہے اس میں چھری رکھو اوپر کپڑا ڈالو اور جو آدمی ہاتھ سے لے کر کھایا کرتا ہے اس کو کہنا کہ لیلا آپ کے بدن کا گوشت مانگتی ہے تو جب آدمی گیا دوڑ کر آدمی آیا آگے سے جی مجنو صاحب لینے کے لیے کھانے پینے کی چیز کھانے پینے والا مجنو جب آیا تو نے دیکھا کہ ٹرین سری پڑی ہوئی ہے اوپر خان کپڑا لگا ہوا سکھا یہ کیا بات ہے انہوں نے کہا لڑا چاہتی ہے کہ آپ کے بدل گانے کوئی ٹکڑا چاہیے اس نے کہا کہ ہاں، وہ مجنو اندر پڑا ہوا ہے تو اس کے ذریعے سے مجنو سے ملاقات ہوئی تو اس نے کہا کہ کیا بات نے کہا کہ لیلا آپ کو بہت شدید ہے جو نام سنتے ہی بدر تاری ہوا آج کا دل باغ باغ ہوا ہاں جی؟ بدر کے سارے بال کھڑے ہوئے ہاتھ سے کھا کے سری دو اس نے کہا چلو پوچھیں کس جگہ کا ٹکڑا دل کا ٹکڑا چاہتی ہے رام کا ہاتھ کا تو جب گیا تو اس نے کہا ہاں، یہ تھا نا جس کو دل کے ٹکڑے کاٹ کر دینے میں بھی کوئی تکلیف نہیں ہو رہی تھی احساس کا تعلق ہے مابقت جب آدمی پر تکلیفیں آتی ہیں اور آدمی یہ دھیان کرتا ہے کہ تعالیٰ کی طرف سر کتنی رضا اور کتنا اجر اور کتنی راہ کے آخر میں ملنے والی ہیں تو فوراً میں تکلیف آدمی کی زور اور کافور ہو جاتی ہے کہ قیامت میں جب تکالیف کا بدلہ انسان دیکھے گا تو یہ تمنا کرے گا کہ کاش میں دنیا میں میرا بدن کینچی سے کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کیا جاتا تو یہ بہتر ہوتا ہے اس حضرت اللہ تو یہ کہتے ہیں اللہ والوں کو اگلی پریشانی ہوتی تبھی پریشانی ہوتی ہے اکلی نہیں ہوتی اس پریشانی کو محسوس کر لیتی ہے پھر جب دھیان آخر کی طرف کرتے ہیں اللہ تبارک تبارکباری طرف کرتے ہیں اور یہ محبت اعتماد احتیاط اور اعتماد والے تین لاکھ چیزوں کو سامنے لاتے ہیں تو وہ چیز وہ دور ہو جاتی ہے بھیا اللہ اللہ کا تعلق حاصل تعلق رب اللہ یقیناً لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے مستقام ہے پھر اس پر جمے رہے وہ نزل والے من ملائے کا ان پر نازل ہوتے فرشتے اللہ کا خاص بلاتا ہے تو وہی کہتے ہیں کہ تم غم نہ کھاؤ خوف نہ کرو اور رب شروع کے جنت اللہ کی جنت والے انہیں کو جنت کی بشارت دیتے ہیں جس سے اللہ نے سوادہ کیا ہوا ہے اور جنت کیسے ہوگا اور پھر کہ نحد اور یاد حیات دنیا دنیا میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور پھر آخر آخر میں تمہارے ساتھی ہیں بلکہ پیا ماتا تیار بزرگ بلکہ پیا ماتا وہاں آخرت میں جی کا چاہا ملے گا منہ کا مانگا ملے گا جو چاہو گے وہ ملے گا جو مانگو وہ ملے گا مسلم غفور الرحیم اور یہ ایسے ملے گا جیسے کہ اللہ تبارک تعالیٰ مہمان کو جو جس طرح کے اپنے مہمان کو عزت اور آزاد کے ساتھ دیتا ہے مہمان کو کوئی غم پریشانی نہیں ہوتی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ ساری جانتے ہیں بطور مہمانی کے دے گا مسلم من الرحیم یہ غفور رحیم کی طرف سے مہمانی کے طور پر دی جائیں گی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نصیب فرمائے